کیا جب وہ عذاب آ ہی پڑے گا تب اس سے مانو گے اس وقت تو تم سے یہ کہا جائے گا کہ اب مانے حالانکہ تم ہی اس کا انکار کر کے اس کی جلدی مچایا کرتے تھے